دھوم ہے گھر کر تمہاری سب سواری سب سواری ہر زبان پر ہے یہ سب سواری سب سواری سب سواری تمہارے در پر سب سواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھی بن کر سبزواری تمہارے در پر بولو سبزواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر دولا سبزواری تولا سبزواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں کا ہوں میں گدا میرے دولا تیرے کا ہوں میں گدا میرے دولا تیرے کا ہوں میں گدا میرے دولا تیرے کا ہوں میں گدا آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر ی ہے میری التجا میرے دولا یہی ہے میری التجا میرے دولا یہی ہے میری التجا میرے دولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے دولا سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر دولا سبز باری دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر تو ہی ہے میرا کرم سے تیرے کرم سے ہوں تیرے کھڑا لوکروں سے تیرے ہوں کھڑا میرے دو لوکروں سے تیرے ہوں کھڑا میرے دو کرم سے تیرے ہوں کھڑا میرے دو لوگ ہے میرا میرے دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر سب باری دولا ہمارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر برائے میرا مدعا میرے دولا برائے میرا مدعا میرے دولا نا میرا مدعا میرے دو برائے میرا مدعا میرے دو برائے میرا مدعا میرے دو وہ نے مدینہ عطا میرے دولا سب تل باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں گاری بن کر نبی کے نواسوں کا سز عطا ہو نبی کے نواسوں کا سز عطا ہو نبی کے نواسوں کا سز عطا نبی کھڑا میرے دولا سبز سبزی تمہارے در پر ہے سبز وانی تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر دولا سبز باری دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں کاری بھر کر تیرے ارس میں آئے جتنے بھکاری تیرے ارس میں آئے جتنے بھکاری تیرے ارس میں آئے جتنے بھکاری شد سبزواری تمہارے در پر بولو سبزواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر دولا سبزواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر تیرے نور پر ساسے روزے کا صدقہ تیرے نور پر ساسے روزے کا صدقہ تیرے نور پر ساسے روزے کا سد تیرے تیرے نور پر ساتے روزے کا صدقہ میری جگ مگا میرے دولا سبز باری تمہارے در پر بولو سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھی کر دولا سبز باری دولا تمہارے پر آ گیا ہوں میں بھکاری کر پسے مرگ بھی جس کیا پسے مرگ بھی جس کا ہو کیف باقی پسے مرگ بھی جس کا ہو کیف باقی پسے مرگ بھی جس کا ہو کیف باقی جس کا وہ کیف باقی پر مرگ بھی جس کا کیف باقی محبت کی وہ میں پیلا میرے دولا سبز باری تمہارے در پر سبز باپی تمہارے در پر گیا ہوں میں بھی کاری کر آسمانی دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بن کر آ گیا ہوں بن کر رہوں ساتھ جنت میں گر تیرے آقا رہوں ساتھ جنت میں گر تیرے آقا رہوں ساتھ جنت میں گر تیرے آقا رہوں ساتھ جنت میں گر تیرے آقا رہوں در پر آ گیا ہوں میں بھی بن کر دولا دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھی بن کر مجھے اس جہاں اور اگلے جہاں کی مجھے اس جہاں اور اگلے جہاں کی مجھے اس جہاں اور اگلے جہاں مجھے اس جہاں بچا میرے دولا سب سے باری تمہارے در پر بولو سب سے باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھی ساری برلا سب سواری باری بولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بن کر آ گیا ہوں میں بھکاری کر مجھے اپنے دامن میں میں باری مجھے اپنے دامن میں میں سبز باری مجھے اپنے دامن میں میں باری مجھے اپنے دامن میں باری مجھے میرے دولا سبز بارے تمہارے در پر بولو باری بولو سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں کاری بن کر آ گیا ہوں میں بھی بن کر مجھے کیا عطا گرا تیرے دل سے مجھے کیا آتا گرا تیرے دل سے مجھے کیا آتا ہو گیا تیرے دل مجھے کیا آتا ہو کو کیا میرے دولا سب سے بارے تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھی کاری بن کر مجھے کیا پتا ہو گیا تیرے در سے پتا میں دل سب کو کیا بتاؤں میں ان سب کو کیا میرے ڈولا مجھے کیا پتا ہو گیا تیرے در سے مجھے کیا پتا ہو گیا تیرے در سے بتاؤں میں ان سب کو کیا میرے ڈولا چیز کی کیا بھلا ہو کمی اب کسی چیز کی کیا جوتا من تیرا مل گیا میرے دولا سبزواری تمہارے در پر بولو سبزواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر دولا سواری تولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بھر کر نمایوس ہو اور گدا بن کے آ جا نمایوس ہو اور گدا بن کے آ جا جا مایوس ہو اور گدا بن کے آ نمایوس ہو اور گدا جانا مایوس ہو اور جاتا بل کے کے بھر دیں گے دام تیرا میرے دولا سب سے باری تمہارے در پر بولو سے باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں تاریخ بن کر دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں کاری بن کر تجھے واسطہ وہ تو پا جاتا اب تو تجھے واسطہ وہ تو پا جاتا اب تو تجھے واسطہ وہ تو پا جاتا اب تجھے واسطہ وہ تو تو تجھے بستا میں تو سارا سے پردہ اٹھا میرے دولا سبز باری تمہارے در پر سبزی تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بن کر نگاہ کرم کے تو بے رضا ہے نگاہ کرم کے بو بی رضا ہے نگاہ کرم کے پوبے دے رضا نگاہ کرم کے ن گدا میرے دولا سسوانی تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر کر پاپ اپنا جذبائے نوری اٹھا کر پاپ اپنا جلوائے نوری اٹھا کر پاپ اپنا جلوائے نوری اٹھا کرنی پاپ اپنا جلوائے نوری اٹھا کر پاپ اپنا جل باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر بھیکاری کر ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش